قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کا فرون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو اس صورت کے تین میں بیان کیا ہے اس میں دو رکوع کا تذکرہ ہمارے سبق میں اور درس میں ہو چکا ہے آج جو دو رکوع پڑے گئے ایک مکمل اور دوسرا نصف جو کے ساتھ کا قصہ تیسرے رکوع میں جو مجبور ہے وہ یہاں ابھی انشاءاللہ بیان ہوگا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا حضرت موسا کی جو فرون کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی پچھلے دو رکو میں اس کا تذکرہ ہے جس میں آخر میں یہ تھا کہ فرون نے مقابلے کے لیے ایک میدان میں سب کو جمع کیا تھا اپنے جادوگروں کو بلایا تھا اور حضرت موسا اور حضرت ہارون یہ دونوں بھی اس کے مقابلے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے ایک تفصیلات تھی کا حاصل یہ تھا کہ حضرت نشا علیہ السلام کا معجوزہ کر وہ جتنے بھی جادوگر تھے جو اس زمانے کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ کوئی جادو نہیں ہے یہ تو کوئی غیبی طاقت ہے اور یہ اپنے آپ کو جو اللہ کا نبی کہہ رہے یہ سچے نبی ہیں جادو ہوتا تو یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر یہی واقعہ ان جادوگروں کی ہدایت کا اور ایمان کا ذریعہ بنا وہ سب کے ساتھ فوراً ایمان لے آئے اور ببانگ لغل انہوں نے کہا رب ربی کہ ہم العالمین پر جو حضرت نشا اور حضرت ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لے آئے اور سہم ہو گیا ہے کہ یہ جادوگر جب ایمان لے آئے تو میری قوم جو یہاں جمع ہے یہ بھی ایمان لے آئے اس لیے اس نے پینترا بدلتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم میرے پوچھو بغیر ایمان لے معلوم ہوا تم سب آپس میں ملی بھگت ہو اور اس نے سب کو دھمکی دی تھی کہ تم چونکہ میرے کہے بغیر یہ چیز کر چکے ہو تو تم سب کو ہاتھ اور پیر الٹے سے کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا تاکہ ڈر کر یہ لوگ اپنے اس سے باز آ جائیں لیکن وہ جادوگروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے تو اگر ہمیں سولی دے دیتا ہے تو ہم تو اس پرور بگار کے پاس پہنچ جائیں گے جس پر ہم ایمان لائیں گے یہاں تک تو قصہ گزشتہ سبق میں ذکر ہوا تھا اب آگے جو اس رکو میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد بھی جو فرون اپنی اس بری حرکت سے باز نہیں آئے وہی کفر میں شرک میں اپنے آپ کو رب کہنے میں لگا رہا حضرت مثال علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو لے کر کیونکہ دو مطالبے تھے فرون سے ایک تو یہ کہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ چھوڑ میں جس اللہ کی دعوت دے رہا ہوں تو اس پر ایمان لا اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو نے میری قوم پر یعنی بنو اسرائیل پر ایک طویل زمانے سے جو ظلم و ستم ڈھا رکھا ہے ان کو غلام باندیوں کی طرح استعمال کرتا ہے وہ کئی سال سے سلسلہ چل رہا تھا میری قوم میرے حوالے کر گئی یہ دوسرا مطالبہ تھا تو جب فرون ایمان نہیں لایا حضرت مسا علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مسا کو یہ حکم دیا کہ تمہاری جو قوم بنو اسرائیل اس کی ماتحتی ہیں ان سب کو راتوں رات لے کر یہاں مصر سے نکل جاؤ اسی کو عربی میں اسرا کہتے ہیں جو قرآن نے انسری عبادی کہا اور اللہ تعالیٰ نے بذری وہی پہلے ہی سے حضرت موسا کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اب ظاہر ہے اتنی بڑی آبا اتنی بڑی قوم جیسا میں نے پہلے بتایا تھا تقریباً ساڑھے چھ لاکھ کے قریب تھے یہ بنو اسرائیل فرون کی ماتاتی میں اور اس زمانے میں ایسی کوئی سواریاں تو تھی نہیں کہ ایک ہی رات میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے وہی کے ذریعے حضرت موسا کو بتا دیا تھا کہ تم اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکلو اور بھی وہ قوم اور پیچھا کرے گی تم کو نظر آئے گا کہ پیچھے آ رہے ہیں لیکن تم گھبرانا مت اور یہاں نہیں سولہویں پارے میں بات گزر چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ راستہ بھی دریا کے اندر راستے میں دریا بھی پڑے گا اس کے باوجود تم ڈرنا مت ہم دریا میں سے تمہارے لیے راستہ نکال دیں گے یہ وعدہ وہی کے ذریعے سے حضرت مسا کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا یہی ہوا کہ اس وحی کے مطابق حضرت مسا نے بنو اسرائیل سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو راتوں رات لے کر مصر سے نکل گئے اب جب صبح ہوئی دیکھا کہ ایک بھی آدمی نہیں راؤں فراؤن میں مجائی حاشری میں آبادیوں میں گلیوں میں وہ اپنے چپراسیوں کو دوڑایا یہ کہاں گئے سب بنو اسرائیل میں پورے مصر میں گلیوں میں اس کے آدمی چھان بین کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں کہیں بھی نہیں تو پتا چلا تو یہاں سے نکل چکے ہیں اور فرون اپنی قوم کو ابھارنے کے لیے یوں کہتا ہے کہ دیکھو ان ہوں یہ جو بنی اسرائیل یہاں سے بھاگ کر ہمارے علاقے سے گئے ہیں یہ کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے یعنی ہم جتنے ہی قیمتی اس کے مقابلے میں کم ہو اپنے آگے چل رہا ہے اکثریت میجورٹی مائنورٹی کا یہ جو بھاگی ہیں بہت کم ہیں اور ہم لوگ بہت زیادہ ہیں اس لیے تم گھبرانا مت وئی لنا لگا عزون وئینا لگنے ان حاضر ہوں انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلانے کا کام کیا یہ فرون کہہ رہا ہے بنو اسرائیل کے بارے میں ظاہر ایک طویل زمانے سے اس نے ان پر حکومت کی تھی آنکھوں کے اشارے سے ان سے خدمت لیتا تھا اب یہ فرون کو کہے بغیر راتوں رات چلے گی چل دیے تو اس پر اس کو جتنا بھی غصہ آئے کم ہے بس وہی غصے میں بھرایا ہوا کہہ رہا کہ ہم کو کہے بغیر ہیں اس کی وجہ سے بہت جنہوں نے مجھے بنا دیا ہے چنانچہ حاضر ہم سب کو مسلح ہو کر ہتھیار لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور ہم لوگ بہت زیادہ ہیں اور یہ بھاگنے والے بہت کم ہیں اس لیے تم گھبرانا مت اپنے قوم کو کہہ رہا ہوں چنانچہ اسی غرور میں کہ ہم میجورٹی میں ہمارے پاس ہر طرح کی طاقت ہے اور یہ بنو اسرائیل تو تعداد میں بھی کم ہے یہ فرون اسی غرور میں اپنی قوم کی بڑی تعداد کو لے کر نکلا ابھی جو نکلا اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ اب دوبارہ آنا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ یہاں مصر میں جنت وہ کنوز وہ مقامی کریم یہاں اس فرون کے اور اس کی قوم کے بڑے بڑے باغات تھے جس میں رہتے تھے دینے والے چشمے تھے بڑے بڑے خزانے تھے وہ مقامی کریم عمدہ عمدہ مکانات تھے تھے جس میں یہ رہ رہے یہاں سے نکلے نکلے تو بنو اسرائیل کو پکڑنے کے لیے لیکن ان کو معلوم نہیں کہ یہ نکلنا ہمارا آخر ہی نکلنا ہے اب ہم آ نہیں سکیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہم نے ان کو نکالا باغات میں سے چشموں بہنے والے چشموں میں سے بڑے بڑے خزانوں میں سے اور عمدہ عمدہ مکانات میں سے اور ان کو ہم نے نکالا اور آگے آ رہا ہے پھر ان کو تباہ کیا اور درمیان میں اللہ تعالیٰ فرما کے واؤ رسنا ہے بنی اسرائیل ان تمام چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا کیونکہ پوری پوری قومی تباہ ہو گئی شیرون جو قیمتی قوم ہے ان میں سے کوئی نہیں بچا سب کے سب کو غرق کر دیا تو یہ جو بڑے بڑے مکانات تھے محلات تھے خزانے تھے باغات تھے یہ سب کا وارث ہم نے بنو اسرائیل کو بنا دیا سوال سوال ہوتا ہے لیکن وہ علمی اس اس لیے میں جاتے نہیں ہیں کیونکہ تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل جو یہاں سے نکل کر گئے تھے تو پھر دوبارہ وہ مصر آئے نہیں ہیں وہ تو پھر وہ آگے ملک کے شام جو ان کا اصل وطن تھا وہاں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے وارث بنایا مصر کا اس کا جواب حضرت مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ یہ کہاں ضروری ہے کہ اسی وقت بنو اسرائیل نے آ کر قبضہ کیا ہو ہو سکتا ہے بعد میں آ کر وہ بنو اسرائیل ہی نہیں تھے کچھ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں جس کو قرآن میں اور رسنا بنی اسرائیل کہا ہے پھر یہ تو درمیان میں بات آئی تھی اب جو قصہ چل رہا ہے آگے قرآن میں اسی کا ذکر ہے کہ فرق بہو ہوں مشرقی فرون اور اس کی قوم نے پیچھا کیا حضرت نشا اور بنو اسرائیل کا تو صبح سورج شروع ہونے کے وقت جب خوب روشنی ہوتی صبح کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ فرون اپنی جماعت کو اور اپنے قوم کو لے کر اتنا قریب پہنچ گیا تھا کہ حضرت موسا اور بنو اسرائیل اس کے سامنے نظر آ رہے تھے جو اتنا قریب آ گیا کرا جمع اب جب دونوں جماعت ایک دوسرے کو دیکھنے لگی یعنی ظاہر نظر تو اس وقت آئے گا نا جب قریب ہوں گے بہت دور ہو تو نظر نہیں آئے گا بارے تعالیٰ یہ کہنا چاہتے کہ فرون اپنی قوم کے کو لے کر بالکل قریب آ چکا اب بنی اسرائیل جو حضرت ہمیشہ کے ساتھ تھے وہ تو ویسے ہی کم صبر کرنے والے تھے بے صبر تھے پریشان ہو گئے کہ تم نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا ابھی پیچھے تو پھر آ گیا اپنی جماعت کو لے کر اپنی قوم کو لے کر اور آگے تو دریا ہے دریا کلزم کا باہر کلزم جو ابھی بھی نقشے میں دنیا کا جو نقشہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ باہر کلزم تو آگے اتنا بڑا دریا اور پیچھے یہ فرون اپنی جماعت کے ساتھ ہم کیسے بچیں گے ہم لیکن حضرت علیہ السلام کو تو اللہ کا وعدہ تھا اور ایک نبی کو جتنا یقین ہو سکتا ہے زور نبی کو اس یقین کو سوچ بھی نہیں سکتا انہوں نے کہا تم کا گھبراتے ربی سیادی بنو اسرائیل نے کہا تھا لمبو رکھو رب تو ہم پکڑے گئے فرون کا ڈر ان کے دل و دماغ میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ جو نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا اب جب فرون یہ قریب نظر آنے لگا تو بس وہی ڈر ان کی طبیعت پر تھا بس اب تو ہم پکڑے گئے ابھی ہمیں نہیں چھوڑے گا حضرت ہر بیچ نہیں یہ پکڑ نہیں سکے گا یہ اور اس کی قوم اس لیے کہ ان اور ربی سیادی میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ انب ہمارے راستہ کھول دے گا اللہ تعالیٰ نے یہ تو وعدہ کیا تھا کہ ہم دریا میں تمہارے یہ راستہ بنا دیں گے لیکن وہ راستہ بنانے کی کیفیت کیا ہوگی کس طرح وہ راستہ بنے گا وہ نہیں بتایا جا رہا تو حضرت موسا کو وہ تو یقین تھا کہ راستہ بنے گا لیکن کیسے بنے گا وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا نہیں تھا لیکن اس وعدے کی وجہ سے مطمئن تھے تو شاید پیچھے فرون قریب میں آ چکا ہے آگے دریا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کوئی بھی شکل بنے گی اور راستہ دریا میں سے نکلے گا بس اتنی دیر میں فاؤ خینا علا موسا باری تعالیٰ کے ہم نے موسا کے پاس وہی خرا کہ ہم نے جو تم کو اصا دے رکھا ہے اس اصا کو پانی پر مارو تو اللہ کے حکم سے جب حضرت موسا نے مارا بڑا دریا ہے وہ تو اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا گہرا ہے اس کا انداز ہوگا لیکن حضرت موسا نے جب وہ اپنا اچھا پانی پر مارا تو سن چلا وہ دریا پھٹ گیا راستہ بن گیا اور ایک دن کئی راستے بنے دوسری جگہ پہ نویں پارے میں اور دوسرے پاروں میں بارہ راستے بنے تھے بنو اسرائیل جو تھے بارہ خاندانوں میں تھے ہر خاندان ایک راستے سے گزر سکے اس طرح بارہ راستے پانی کے اندر اس طرف بھی پانی اس طرف بھی پانی اور بیچ میں راستہ اب پانی تو ایک سیال چیز ہے پتلی چیز ہے وہ کیسے رکے گا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھا میں کا لوگ راضی یہ پانی جو بارہ حصوں میں رکا تھا تو ہر حصہ ایسا تھا جیسے بڑا پہاڑ تو پانی رکا تو بڑا پہاڑ اس کے اندر ہوگا کتنا گہرا ہوگا وہ تو جب اللہ نے وہ پانی کو روکا تو وہ بڑا پہاڑ معلوم ہوتا تھا وہ رکا ہوا پانی اب راستے بن گئے حضرت مسا نے حکم دیا تھا اس میں چلو سنا کہ بنو اسرائیل جلدی سے داخل ہو گئے وہ اج لکھنا سنما اللہ تعالیٰ کہتے اتنے میں وہ جو دوسرے ہیں یعنی فرون اور اس کی جماعت وہ بھی یہاں قریب پہنچے پہنچ چکی حضرت موسا تو بنو اسرائیل کے ساتھ دریا میں داخل ہو چکے تھے کہ راستہ اللہ نے بنا دیا تھا اور فرون جب اپنی جماعت اور قیدیوں کے ساتھ یہاں پہنچا تو دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے اور وہ قرآن میں تو نہیں لیکن ایسا سنا ہے کہ وہ یوں کہتا تھا دیکھو میری وجہ سے راستہ ہو گیا چلو آ جاؤ تم بھی اندر اپنے قوم کو کہا اب وہ لے کر بغیر کچھ سوچے سمجھے تمام قیمتیوں کو لے کر وہ دریا میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وان جینا موسا ومم ماہو اجمائی تم اگر اپنے لاکھ حضرت تو اپنی قوم کو لے کر پار ہو گئے اور یہ تیلگیوں کے ساتھ ابھی بیچ دریا ہی میں پہنچا تھا کہ اللہ نے پانی کو حکم دیا وہ تو اللہ کے حکم سے رکا ہوا تھا آج بھی دنیا اتنی ترقی کر گئی لیکن اتنی طاقت نہیں ہے دنیا کے پاس پانی کو روکے اور یہ رکا ہوا رہ جائے وہ تو ڈیم بنا کر روکیں گے دیوار کے سہارے لیکن بغیر کسی چیز کے ویسے ہی پانی رک جائے یہ تو اللہ کے حکم سے رکا ہوا تھا جب اللہ نے حکم دیا تو وہ پانی چاروں طرف سے مل گیا اتنا گہرا پانی کسی کا نام و نشان تک نہیں رہا فرون اپنی پوری قوم کے ساتھ ختم ہو گیا تین نتیجہ آیا فرون کے ساتھ کا جو قصہ حضرت نشا کا پیش آیا اللہ تعالیٰ کہتے اس میں بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں عبرت حاصل کرنے والوں کے سے ہر آدمی سن کر عبرت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے کہ حضرت نشا سچے نبی تھے سچا دین لے کر آئے تھے جن لوگوں نے ان کی بات کو مانا بنو اسرائیل میں ایمان قبول کیا شریعت کو مانا ان کی تورات کو مانا اللہ نے ان کو اس حالات میں بھی بچا لیا اور فرون اور اس کی قوم نے انکار کیا دین کا انکار کیا ان کی نبوت کا انکار کیا اللہ نے ان کو تباہ کیا تو اس سے جو قرآن بیان کرتا ہے وہ اسی عبرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو سب سے پہلا جو آپ کو واسطہ پڑا اپنی ہی قوم سے مکے کے مشرقین سے تو ان کو خاص طور سے قصے سنا گئے ویسے لوگوں کے لیے اور یہ قصہ ان کو سنا کر یہی بتانا ہے کہ دیکھو یہ محمد عربی یہ بھی ہمارے سچے نبی جو تمہارے پاس سچا دین لے کر آئے ہیں یہ جس دین کی دعوت دیتے مان لو اگر انکار کرو گے تو دیکھ لیا تم نے انکار کرنے والوں کا کیا ہے شروع ہے وہ ہماری پکڑ اور ہمارا عذاب سے بچ نہیں سکتے اور جنہوں نے بھی نبی کا کہنا مانا ہم نے ان کو دنیا میں بھی بچایا آخرت میں بھی وہ ہمارے عذاب سے بچے رہیں گے لیکن وما ونا کہتا ہے جگہ مکے کے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے اور یہی ہوا اکثر لوگ ایمان نہیں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حتیٰ کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ منورہ جانا پڑا وہی نربا کا لگو ہو گئی آپ کا رب تو بڑی قوت والا ہے بڑے سے بڑی قوم کو تباہ کرنا ہو اس کے لیے بہت آسان ہے لیکن رحیم رحم کرنے والا ہے اس لیے نافرمانی کے باوجود فوراً وہ پکڑ نہیں کرتا یہ حضرت نشا کا قصہ جو فرون کے ساتھ پیش آیا تھا یہ اس کے تینوں رکو مکمل ہوئے یہاں وہ قصہ ختم ہوا اب یہ جو پانچواں رکو سورہ شعرا کا شروع ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے اس لیے کہ حضرت ابراہیم بھی وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب عزت اور شرف اور کرامت دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں بھیجے گئے اس زمانے میں دنیا میں جتنی قومیں تھیں وہ سب حضرت ابراہیم کو مانتی تھی کیونکہ تین برادریاں تھیں تین قومیں تھیں ایک تو نسرانی جو جس کو جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں ایک یہودی اور تیسرے یہ مشرقین مکہ کے عرب کے مشرقین جو کفر اور شرک میں زندگی گزارنے والے تھے کفر اور شرک کے باوجود وہ یوں کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کریں حضرت ابراہیم کی عزت ان کے دلوں میں بھی تھی اور اسی لیے عرب اور شرک کے باوجود حج اور عمرہ کرتے تھے کیونکہ حضرت ابراہیم کی بہت سی خوبیاں ان میں پہنچی تھی حج کرنا عمرہ کرنا مہمان نوازی کرنا تو یہ کفر اور شرک کے باوجود اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کے یہودی اور نسرانی بھی حضرت ابراہیم کو اپنی اپنے مذہب کے مطابق بتاتے تھے وہ ان کی عزت ان کے دلوں میں بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بھی خاص طور سے ذکر کیا کہ جن کے جن کی عزت تمہارے دلوں میں بھی ہے وہ مکہ کے کفار اور مشرقین تمہارے دلوں میں اور جو یہودی اور نشرا نے ان کے دلوں میں دیکھو ان کا کیا حال تھا اور ہمارے نبی جو دین لے کر آئے بالکل اسی کے مطابق ہے تم ان کا کہنا مانو اس لیے حضرت ابراہیم کا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے تو وقت علیہ ندا ابراہیم اے نبی ان کو حضرت ابراہیم کا قصہ سنا اب حضور کو زمانے سے بہت پہلے کا زمانہ ہے حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے حضور کو بتایا کیا قصہ پیش آیا تھا ابھی ہی وقوع میں جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو کیونکہ ان کے جو باپ تھے اور ان کی جو پوری برادری تھی یہ کفر اور شرک میں تھی بچوں کو بنا خود کو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور بیچتے تھے ان ان کے کا خاندانی پیشہ یہی تھا حضرت ابراہیم کے باپ کا چچا تھا کہ خود وہ مجسمے بناتے تھے اور بیچتے تھے لوگ خرید کر لے جاتے تھے عبادت کرتے تھے تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو بھی خطاب کیا اور اپنی قوم کو بھی ماں قابو دینا یہ ان کی کیوں عبادت کرتے ہو یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو کالو نابود اسنامن سے نظر لاتی ہے ہم یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور برابر ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں یعنی جس طرح ایک عابد اپنے معبود کی عبادت کے لیے بیٹھتا ہے دیر تک جس طرح کیونکہ یہ بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم دیر تک یہاں بیٹھتے ہیں ان کے سامنے اب حضرت ابراہیم ان کو سمجھا رہے ہیں کالا حلی اسماؤں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو کیا جب تم اپنے حضرتوں کے لیے ان کو پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں یا یہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے اس کا جواب تو کوئی بھی ہمیں نہیں رہے گا وہ خود جانتے یہ تو ہم نے اپنے ہاتھ سے تو بنائے ہیں یہ کیا نفع پہنچائیں گے اور کیا نقصان پہنچائیں گے اور یہ کیا پکار کو سنیں گے جتنی بھی زور کی گھنٹیاں بجائی جائے لیکن کوئی پکار کا سننے والا نہیں ہے تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم جواب نہیں دیں گے کہ ہاں تو ہم کو لوگ ہم کو یہ بے وقوف سمجھیں گے دیکھو کتنے بے وقوف ہو کہ بتوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پکار کو سنتے ہیں یہ نفع پہنچاتے یہ نقصان پہنچاتے وہ بت تو خود اپنے سے بھی نقصان کو دور نہیں کر سکتا ایک چھوٹی سی مچھلی دیکھتی ہے اس کو نہیں اڑا سکتا کوئی چور اٹھا کر لے جائے اس سے اپنا آپ کو نہیں بچا سکتا وہ کیا نقصان دوسرے سے بھی کرے گا تو حضرت ابراہیم نے جب یہ سوالات کیے تو قوم کے پاس ان کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بس ایک ہی جواب تھا اور ہر زمانے کے کفار اور مشرقین کے کے پاس اس سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کیونکہ جو بھی کفر اور شرک کرنے والے ہیں ان کا کوئی دین ہی نہیں تو اپنے دین کے لیے صحیح اور مضبوط دلیلیں کہاں سے لائیں گے یہ لچر دلیلیں پیش کریں گے آپ ان کو توڑیں گے تو آخر میں ان کے پاس یہی جواب رہے گا کہ ہم تو بس اتنا جان دے کہ ہمارے پورکھے ہمارے باپ دادا یہ کر کے چلے آ رہے ہیں آج بھی یہی جواب ملے گا آخر میں میں کچھ دلیل بیان کریں گے لیکچر اگر اس کو آپ دیں گے تو آخر میں یہی جواب ہوگا کہ ہم کچھ جانتے نہیں بس ہم نے اپنے اگلوں کو اسی طرح دیکھا تو وہ لہٰذا ہم بھی انہیں کریں گے یہاں بھی یہی ہوا حضرت ابراہیم اور ان کی قوم نے بھی یہی جواب دیا کہ بل وجہ جو نا آتا آنا کل فالو نہیں ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے بس ہم بھی کریں گے اب اس پر حضرت ابراہیم سمجھا رہے ہیں اپنے باپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی کہ اخرائی تم ماتم تم تابود انتم آبا تم الفلم اللہ رب العالم کہ دیکھو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا یہ جن بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں یہ تو ہمارے دشمن دشمن کا مطلب یہ ہم کو کوئی کام نہیں آ سکتے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہاں عبادت کرنے کے لائق جو ذات ہے وہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے عبادت تو اس کی ہونی چاہیے یعنی تم اتنا تو دو کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں تو میں تم کو دعوت فکر دیتا ہوں تم سوچو تو صحیح کہ جن کی عبادت کر دو کیا وہ عبادت چلائی گی یا عبادت چلائی رب العالمین ہے پھر آگے حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی کہ اللہ بھی خلق نہیں ہوگی وہ اللہ جس نے پیدا کیا اور وہی راہ بھی سجاتا ہے سب کو پیدا کرنے والا اللہ اور پھر یہ سمجھ کہ کون سی چیز ہم کو نفع دے گی کون سی چیز نقصان دے گی سمجھ کون دیتا ہے لگ دیتا ہے مجھے اور آپ کو بھی کہ بھائی یہ چیز ہم کو نفع دیتی ہے یہ نقصان دیتی ہے آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جلے گا نقصان ہوگا فلاں چیز اختیار کریں گے تو نفع ہوگا یہ سمجھداری اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اسی کو یہاں عظیم سے تعبیر کیا اور خالی انسان کی بات نہیں ہے جتنی مخلوقات ہے بے زبان جانور بھی ان کو بھی نفع نقصان کے لیے جتنی سمجھ کی ضرورت ہے اللہ نے دی ان کو یہ بکری کو ہم دیکھتے ہیں نا آپ چارہ بتائیں گے تو قریب نہ آئے گی لکڑی بتائیں گے تو دور جائے گی تو اس کو یہ سمجھ کس طرح پڑ گئی کہ لکڑی سے بھاگنا ہے نقصان دے گی یہ چارے میں میرا فائدہ یہ اللہ نے تو سمجھ دی اس کو تمام مخلوقات کو جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ سمجھ بوجھ فائدے اور نقصان کی یہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے تو وہ رب العالمین جس نے پیدا کیا اور جس نے مجھے سمجھ بوجھ دی اور وہ رب العالمین جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور وہ رب العالمین کے جب میں میرا بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے تو شفا دینے والے تو اللہ تعالیٰ یہ دوا تو صرف ذریعہ ہے اور ولبی امید تو نہیں سمجھ اور وہ رب العالمین جو مجھے اپنے وقت پر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا اور ولبی اور وہ رب العالمین جس کے بارے میں میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن ہماری لفظوں سے درگزر کرے گا معاف کرے گا مطلب یہ کہ یہ یہ ذات ایسی ہے جس کی عبادت کی جائے تم اپنے اگلے باپ دادا کی تقلید میں ان کا دیکھا دیکھی جن معبودوں کی عبادت کر دو تو ذرا سوچے تو صحیح کبھی ٹھنڈے دماغ سے گہرائی سے کہ کیا یہ ایسے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے عبادت کرنے کے لیے لائف یہ ذات ہے اور آگے مفسرین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا تعارف کرایا وہ تعارف کرانے میں جو غلبہ حال ہوا تو اس نے پھر دعا شروع کر دی حضرت ابراہیم نے حکم اے میرے تو مجھے اعلیٰ درجے کی دانائی عطا فرما حکمت عطا فرما اور مجھے اعلیٰ درجے کے جو صالحین ہیں ان کے ساتھ شامل ہوں کیونکہ گھر نبی صالح تو ہوتا ہی ہے یا مجھے دعا کر رہے ہیں سالے بننے کی اور اعلیٰ درجے کی سالے بننے کی اور خلاف خلافری اور اللہ تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے فرما کہ آئندہ لو آئندہ آنے والے لوگوں میں بھی میرا تذکرہ بھلائی کے ساتھ ہو یہ لکھانا شروع کی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی ابھی بتا دیا ان کے زمانہ ہونے کو کتنا کتنا زمانہ ان کے ہونے کو گزر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صدیوں سال کے بعد ہے اس کے باوجود بھی اس زمانے میں بھی جتنی قومیں تھی یہود ہو نسرانی ہو حتیٰ کے مکے کے اور عرب کے مشرقین اور بت پرست ہو وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھلائی سے کرتے یہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے اللہ تو مجھے ایسا بنا کہ بعد میں آنے والے میرا تذکرہ بھلائی سے کرے یہ بھی آدمی کے نکو نامی کی اور شرافت کی بات ہے عزت کی بات ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا میں لوگ اس کا تذکرہ بھلائی سے کرے تو زندگی واقعی میں اسی گزار نہیں چاہیے کہ آدمی جب جائے تو بعد میں لوگ خوشی نہ منائیں کہ چلو زمین کا بوجھ کم ہوا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو جب وہ اتنا اچھا آدمی تھا وہ یہ نیک کام کرتا تھا یہ بھلائی کرتا تھا آج دنیا میں نہیں رہا حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کی اور یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ جنت النعیم کے جو ورثہ ہوں گے جن کو تو جنت النعیم دے گا تو مجھے ان میں شامل کرنا اور اپنے باپ کے لیے دعا مانگی کہ وہ ابھی میرے باپ کی تو مغفرت کر دے اس لیے کہ وہ بھی گمراہ کیونکہ کفر میں تھا شرک میں تھا یہاں سوال ہوتا ہے کہ قرآن نے دوسری جگہ پر منع کیا ہے کہ کافر اور مشرق کے لیے مغفرت نہیں کی جا سکتی حضرت ابراہیم نے اپنے مشرق باپ کے لیے کیوں کی تو اس کا جواب آسان یہی کہ ان کی زندگی میں کرتے تھے باپ ابھی حیات ہے تو اس کے لیے معافی کی دعا مانگتے تھے تاکہ یہ دعا قبول ہو اور اس کو ہدایت میں ہو ہاں جس کا کفر اور شرک پر انتقال ہوا جو دنیا سے کفر اور شرک کی حالت میں مرا ہے اس کے لیے دعائیں مقصرت کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن جو کفار موجود ہے تو ہم ان کے لیے جیسے ہدایت کی دعا کر دیں حضرت ابراہیم معافی کی دعا مانگ دے اللہ تو معاف کر دے تاکہ یہ دعا قبول ہو تو ان کو ہدایت مل جائے اور ولا تو یوم دن بات اور قیامت کے دن پھر رسوا مت کرنا جس دن نہ تو کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا بیٹے کام آئے گا گے کیونکہ دنیا میں عموماً آدمی کو جب ضرورت ہوتی ہے تو بیٹے ساتھ مال ساتھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد ساتھ آئے گی نہ اولاد نفع دے گی اللہ نفادی سلیم مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس تندرست دل لے کر آیا ایسا آدمی سے بچے گا اور کامیاب ہوگا قلب سلیم کا مطلب ہوتا ہے صحیح سالم دن تندرست دن اور انسان کے دل کی تندرستی ہے کہ اس میں کفر اور شرک نہ ہو اس لیے جتنے بھی مومن ہیں ایمان والے جن کے دل میں ایمان ہے ان کے تمام کے تمام کے دل کلب سلیم ہیں اور دنیا کے وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے اور شرک ہے یہ کلب سلیم کے بغیر کے ہیں تو آیت کا مطلب یہ نکلا کہ جو ہمارے پاس ایمان کے ساتھ آیا اور ایمان کے ساتھ آنا یہ دلیل قلب کلب سلیم کی وہ تو البتہ اس دن بچے گا اور جو کلب سلیم کے بغیر یعنی ایمان کے بغیر آیا تو وہ نہیں بچ سکتا نہ اس کا مال کام آئے گا اس کو نہ اس کے بیٹے کام آئے گا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیاحت کو درگزر فرما تیری رضا والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما نفس اور شیطان کی شر سے ان کے بہتاوے میں آنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما ہر نیتی اور بھلائی کا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما ہر گناہ اور برائی سے بچنا بھی ہم سب کے لیے آسان فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو تو پاک اور صاف فرما رضائی سے گندگیوں سے پاک فرما فرما اے اللہ اپنا تعلق نصیب اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما ہمارے دلوں کو تو اپنی یاد سے آباد فرما رخلت والی زندگی سے گناہوں والی زندگی سے نکال دے تیری یاد اور تیری معرفت والی تیری ذکر والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما آپ کی سنتوں کا مکمل طریقہ نصیب فرما سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور سنتوں کے ساتھ دنیا سے جانے کی ہم سب کو شہادت نصیب فرما اے اللہ تمام یہ اعمال میں اخلاق اطلاع سنت اور احتساب کی کیفیت اور اس کا پورا پورا اقتدار ہم سب کو نصیب فرما اللہ ہمیں ہمارے اہل عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت آفیت اور سلامتی نصیب فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں عطا فرما ہر طرح کے شر سے فتنوں سے آزمائشوں سے بیماریوں سے بالخصوص مہلک بیماریوں سے ہماری اور تمام متعلقین کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ ہماری روزی میں بھی برکت اور وسط عطا فرما حلال برکت والی کشادہ روزی کو ہم سب کے لیے آسان فرما رزق کی تنگیوں سے پریشانیوں سے حرام اور مشتبہ مال سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما ہمارے رزق کو ہمارے لیے ہمارے ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا ہمیں تو اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج اور دست نظر نہ بنا مخلوق کی محتاجگی سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما ہمیں تو اپنے لینے والے بندوں میں سے بنا اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما پاکیزہ اخلاق سے اچھے اعمال سے علوم نافیہ سے عقائد حقہ سے اے اللہ تو ان کو مالا مال فرما ان کو تو ہمارے حق میں آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا صدقہ جاریہ بنا امیدوں سے بڑھ کر بنا اے اللہ ماحول کے بگاڑ سے زمانے کی گندگیوں سے گندی صحبتوں سے گندی دوستیوں سے گندی عادتوں سے اور بالخصوص موبائل کے شر اور فکروں سے اے اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما تیرے بہت سارے بندے یہ طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے تو ہر ایک کو جانتا ہے ہر ایک کی پریشانی کو جانتا ہے محض اپنے قبل سے اپنی قدرت سے تمام کی پریشانیاں دور فرما بیماروں کو شفا عطا فرما قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما جو جیلوں میں بند انہیں رہائی عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے روزگاروں کو برکت والے حلال روزگار عطا فرما اے اللہ مظلومین کی بھرپور مدد فرما پوری دنیا میں اے اللہ جو مظالم کا سلسلہ عام ہو چکا ہے تو محض اپنے فضل سے ظالموں کے ظلم کے سلسلے کو ختم فرما کر اپنے مظلوم بندوں کی بھرپور مدد فرما خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ کا قیام مقدر فرما تیرے جو بندے ان کے اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما ان کو داخلی اور خارجی ہر طرح کے شرط سے اور ہر ایک کے شرط سے پورے پورے طور پر محفوظ فرما اے اللہ اس ملک میں بھی امن و امان کی فضائیں عام فرما یہاں بچنے والی قوموں میں آپس میں محبتیں اور رواداری پیدا فرما جو غلط جماعتیں غلط تنظیمیں اے اللہ آپس میں لڑائی اور فتنہ فساد کروا کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تو ان کو ناکامیوں سے دو چار فرما ان کے شر اور ان کی سازشوں کو ختم فرما ان کی سازشوں کو انہیں پر الٹ دے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ان ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما اے اللہ ہدایت کو عام فرما ہم سب کو بھی کامل ہدایت سے نواز دے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے یہاں بچنے والے اللہ تمام مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی جان اور مال کی عزت اور آبرو کی اہل و عیال کی گھر بار اور کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما آنے والے انتخابات میں اے اللہ کو خیر کے فیصلے فرما اپنے اچھے لوگوں کے بند اچھے بندوں کے ہاتھوں میں اے اللہ کے اقتدار کی لگام نصیب فرما اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں میں اقتدار کی لگام جانے سے پوری پوری حفاظت فرما ماہ مبارک اے اللہ قریب آ چکا ہے تو محض اپنے فضل سے ہماری عمروں میں ہمارے متعلقین کی عمروں میں برکت نصیب فرما عقیت کے ساتھ ماہ مبارک تک پہنچنا نصیب فرما اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سما ہفتہ وصول کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما اس کے لیے جس طرح کی تیاری کرنی چاہیے اے اللہ تو اس کی ہم سب کو توفیق اور شہادت نصیب فرما یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے کامیابی اس میں نصیب فرما اور جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ اس کو نجات عطا فرما حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جتنے شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اور میں قبول فرما سبحان رب رب العزت وحمد سکون و رب العالمین